اللہ تعالیٰ کا شکر اعلیٰ کے عید کے تینوں دن عبادت ہی ہیں سب عبادت میں شمار ہے قربانی اس کا گوشت کھانا بھی عبادت ہے تقسیم بھی عبادت ہے کھانا بھی عبادت ہے سب چیز لیکن دوستوں کی ملاقات عجیب لگی سی کی خوشی ہوتی ہے دو دن کے بعد ہمارے محبان میں کتنے عرصہ ہو گیا ملاقات اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمد للہ ہے نا جمعرات نعت شریف کے اشعار میرے محبوب میں اترا لے کے رنگ لائیں گی کب میری آہیں رنگ لائیں گی کب میری آہیں رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائے پھر مدینے کی جانب کو جائے رنگ لائے گی کب میری رنگ لائے گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائے پھر مدینے کی جانب کو جائے رنگ لائے گی کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائے جب نظر آئے وہ سب گم بد جب نظر آئے وہ سب کے سلے آلہ جم جائے جب نظر آئے وہ سب گنبد کہہ کے سلے آلہ جم جائے کہہ کے سلے آلہ رنگ لائے گی کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائے رنگ لائے گی کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائے جب حضوری کا عالم ان کو افسانے غم سنائے جب حضوری کا عالم ماتا ہو ان کو افسانے غم سنائے جب حضوری کا عالم ماتا ہو ان کو افسانے غم سونا رنگ لائیں گی کب میری آئے پھر مدینے کی جانب کو جائیں اب نہ جانا وہ گھر ہم کو واپس چپ کے چپ کے ماگے دعائیں اب نہ جانا گھر ہم کو واپس چپکے چپکے یہ مانگے دعائیں اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس چپکے چپکے یہ مانگے دعائیں چپکے چپکے یہ مانگے دعائیں رنگ دائیں گی کب میری آئیں پھر مدینے کی جانب کو جائے تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جانا اس طرح تجھ پر لوٹائے تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جانا اس طرح تجھ پر لوٹائے تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جانا اس طرح تجھ پر لوٹائے رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائے مجھ کو اپنا بنا دو کرم سے ملتظم پر یہ مانگے دعائیں مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتظم پر یہ مانگے دعائیں مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتظم پر یہ مانگے دعائیں یہ اللہ تعالیٰ اپنا کیسے بناتے ہیں بندہ کیا علامت ہے کہ بندہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے نسبت حاصل ہو گئی حضرت والا میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نسبت کیا چیز ہے نسبت صرف یہ نہیں ہے کہ بندے کو ذکر اللہ کے اہتمام سے اور نمازوں کے نوافذ اور تلاوت کے اہتمام سے یا صحبت کے اہتمام سے ہر وقت یہ دھیان رہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے یہ صرف یک طرفہ نسبت نہیں ہے بلکہ بندے کو اللہ سے تعلق اللہ کو بندے سے تعلق تو کیا بندے کو اللہ سے کون سا تعلق مطلوب ہے بندے کو اللہ سے تعت کا تعلق ہو تعت اور اللہ کو بندے سے رضا کا تعلق ہو دو طرفہ جو ہے نسبت نام ہے اس کا دو طرفہ تعلق کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے سے رضا کا تعلق ہو رضا کا تعلق کیسے اس کی علامت کیا ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ گناہوں میں نہ ہو اور اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو اللہ اللہ جس سے راضی ہو جاتے ہیں پھر اس کو گناہوں کی گندگی میں پڑھنے ہی نہیں دیتے ہیں کوئی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں کوئی ہلکی سی مصیبت ڈال دیتے ہیں کوئی پریشانی ڈال دیتے ہیں وہ رک جاتا ہے اس سے اگر نادانستہ گناہ کرنا چاہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر بچا لیں گے تو اگر گناہوں میں ابتلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نسبت نسبت نہیں ہے کمزوری اور نسبت معلّہ اس کو حاصل ہوتی ہے اس کو تعداد کی توفیق بھی ہوتی ہے تو گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ہوتی ہے اور توفیق توبہ بھی ہوتی ہے مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتظم پر یہ مانگے دعائیں مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتظم پر یہ مانگے دعائیں مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتظم پر یہ مانگے دعائیں دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت کتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائے دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائے دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائے جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائے رنگ لائیں گی کب میری آئے ندی مدینے کی جانب کو جائیں سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنا سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنا سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت محابت سنا سارے عالم میں پھر پھر کے آ تیرا درد محبت سنا تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنائے تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنائے سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائے سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائے تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنا تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنا سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے رنگ لائیں گی کب میری آہے پھر مدینے کی جانب کو جان لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں لذت قرب پا کر تیری ہم لذتے دو جہاں بھول جائیں لذتے قرب پا کر تیری ہم لذتے دو جہاں بھول جائیں آتی شیر ماشاء جی در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر یہ آخری شیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ آشروادی آپ کے ہیں در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اکثر پہلے درد محبت کو پائے در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر پہلے درد محبت کو پائے در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر محبت کو پائے رنگ لائیں گی کب میری آہیں رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں پھر مدینے کی جانب کو جائے سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائے سب لوگ نیت کریں ہم جی آج سب لوگ نیت کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلی چیز تو خود مانگنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو درد دل عطا فرما دیا درد محبت عطا فرما دیا اور خوب بھر کے عطا کرنا درد درج محبت ایسا کہ بے چین کرتے ہیں کہ کسی طور اللہ کی یاد کے بغیر ہمیں چین نہ آئے پہلے تو خود مانگنے کی چیزیں ہیں ہم اپنی فکر کم کرتے ہیں دوسروں کی فکر زیادہ کرتے ہیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے دوسروں کی فکر گھر میں زیادہ ہو رہتے ہیں کھینچ کھینچ کے لوگوں کو لاتے ہیں لیکن اپنی طرف سے لوگوں کو توجہ کم رہتی ہے حالانکہ سب سے پہلے نفع لاتے ہیں ضروری ہے کھانا نفا ضروری ہے اگر کھانا دو وقت کا نہ ملے اور آپ کوئی ہوگا ایسا جو خود کھانا رکھا ہوا خود نہ کھائے اور باہر سے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لائیں گے آپ کھاؤ پہلے بھائی خود کو روٹی کھائے گا اس کے بعد تو اس میں دم آئے گا دوسروں کو لانے کا بھی پھر پہلے درد محبت حاصل کرے گا تب اس میں وہ درد وہ درد اس کا کام کرے گا لوگ خود اس سے کہیں گے کہ بھائی تم کہاں جاتے ہو کیا جیسے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر تھے اور جب تھانہ بھون سے تعلق ہوا تو ماشاءاللہ وہ انگریز کے زمانے کے باوجود گول ٹوپی لمبا کرتا جاڑی ایک مٹھی اپنے کھلے ہوئے جہاں جاتے تھے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ یہ اللہ والوں کا سے تعلق سے یہ حال ہونا چاہیے تب خود ہی لوگ جو ہے جب شم شم محبت دل میں لیے جب شم میں محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب تو پھر عشق خدا کے پروانے خود ہو کے یہاں آ جائیں درد محبت دل درد محبت دل میں ہو تب تب دوسرے خود متوجہ ہوتے تو خواجہ صاحب سے پھر جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ خواجہ صاحب آپ کہا آپ تو ڈپٹی کلکٹر ہیں زمانہ انگریز کا ہے نوکری انگریز کی اور ہولیا آپ کا کیسا گول ٹوپی لمبا کرتا ڈھالی سب چیز اپنے کھلے ہوئے آپ کہاں جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ بھائی میں تھانہ بھون جاتا ہوں کہا کیا میں بھی چل سکتا ہوں ہاں کیوں نہیں چل سکتے کہا بھائی میں تو بہت شراب پیتا ہوں تو میں شراب تو چھوڑ نہیں سکتا شراب پھر میں وہاں بھی پیوں گا تو فائدہ صاحب نے کہا اچھا میں پوچھ کے بتاؤں پھر حضرت حکیم علومت سے پوچھا تو حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی خان پا کو قومی امانت ہے قومی ادارہ ہے اس میں تمہیں شراب پینے نہیں دے سکتا یہاں تو دین سکھایا جاتا ہے لیکن میرا گھر حاضر ہے میرا گھر حاضر ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کافر کو اپنے گھر مہمان ٹھہرا سکتے ہیں تو میں گناہ کار مسلمان کو اشرف علی اپنے گھر میں کیوں نہیں ٹھہرا سکتا یہ بس جواب سننا تھا جگر صاحب ہونے لگے یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ والے گناہ کاروں سے ایسی محبت کرتے ہیں یہ ہے درد دل اور یہ ہے اپنے آپ کو مٹانا اپنی فنائیت حضرت خانوی نے یہ نہیں سوچا کہ میں کہاں میں اور کہاں شرابی اور شاعر کہا تو حضرت نے حد یہ ہوتے ہیں اللہ والے اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ساری مخلوق سے حقیق سمجھتے ہیں اپنے اندر تو جب یہ یہ درد کام کرتا ہے یہ اپنے آپ کو مٹانا پھر خود خود بولنے لگتا ہے خود آواز آنے لگتی ہے تو درد محبت پہلے ہم خود حاصل کریں پھر اس کے بعد جگر صاحب وہاں تشریف لے گئے حاضر ہوئے اور اس کے بعد تو ان کا کام ہی بن گیا ان شاء اللہ تو یہ درد محبت پہلے خود تو حاصل کرے کھانا خود تو کھائے پہلے تبھی تو دوسروں کو بتائے گا بھائی بڑا مزے دار کھانا ہے آ جاؤ تم بھی آ جاؤ تو یہ درد محبت پہلے خود حاصل ہو اللہ سے ہم مانگیں کہ اللہ ہم کو درد دل بھی عطا فرما اور زبانیں ترجمانے درد دل بھی عطا فرما دل میں جو درد ہو جب وہ شراب محبت چھلکنے لگے چھلکتا ہوا مال مخلوق کو ہم دیں اپنے مٹکے میں سے نہ پلائیں بلکہ جب مٹکے کا تعلق غیر محدود سمندر سے ہو جائے اللہ کی محبت کے غیر محدود سمندر سے تو پھر مٹکا ہر وقت جو ہے وہ کھڑا رہے گا اور چھلکتا ہوا ماں چھلکتا بھی رہے گا چھلکتا ہوا جب مخلوق کو دو تب تو بات ہے ورنہ جو ہے وہ کچا کباب جو ہے اس کی اوپر حضرت فرماتے تھے کباب جب تلا جاتا ہے جلا بونا جب ہوتا ہے نا کباب تب وہ جلتا ہے بنتا ہے تب اس کی خوشبو پھیلتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ بوئے کباب مارا مسلمان کر کہ بوئے کباب مجھے مسلمان کر دیا کہ ہندو نہیں کھاتے گوش بوش لیکن جب اس کی پھل پھیلتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں لو یار ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں ایک حضرت سناتے تھے ایک واقعہ ایک ہندو جو ہے مسلمان ہو گیا تھا وہ مدرسے میں پڑھنے لگا تھا توتلا زبان کا توتلا تھا بیچارا تو وہ ایک دفعہ کباب کی دعوت آئی بڑا مزہ لگا اس کو کباب کا پھر بہت دن بعد جب بہت دن تک کباب کی دعوت نہ آئی تو اس نے کہا بھائی ارے کہیں دعوت واوٹ بھی ہے جب کہ یہی لیے پھرے ہو کتابیں لیے پھرے ہو کہیں دعوت شاوت بھی ہے یہ نہیں تو یہ ہے کہ درد محبت پہلے خود حاصل کریں پہلے خود کسی کامل کے سامنے اپنے آپ کو مٹائیں اور اپنی اپنی رائے کو فنا کریں اور اس سے تربیت لیں اس تربیت کے بعد جو درد دل حاصل ہوگا وہ خود ہی اس کی خوشبو پھر سارے عالم میں پھیلتی ہے سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد دے محبت سنائے سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرا درد دے محبت سنائے تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنائے سارے عالم کو مجنو بنائے سارے عالم کو مجنو بنا کر سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے اور لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جانے معارف ربانی جو سفر نامہ یونین ہے میرے منشرے میں گرو احمد اس میں مختلف ملبوزات متفر ملبوزات چل رہے ہیں بہت سارے واقعات حضرت والا نے سنائے مزے مزے کے قصے بھی اور حکیم امیر احمد صاحب کے بھی واقعات قطب الرشاد کا مقام حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو جب خطوط آتے کہ اگر آپ کانگریس میں شامل نہ ہوئے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے تو حضرت حکیم الامت ایسے خطوط کو پڑھ کر پھاڑ دیتے کیا ایمان سبحان اللہ اور فرماتے تھے کہ اللہ حفاظت کے لیے کافی سبحان اللہ اس زمانے میں دو مجدور خانقاہ تھانہ بھون میں حضرت کے پہرے پر آ گئے میں نے حضرت والا آپ نے بھی دیکھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ہی مانتا بہت سی واقعات ایسے ہوئے ہماری حضرت سے تعلق کے بعد ہماری زندگی میں ہم کو تو بہت ہی ڈر لگا لیکن حضرت والا کے چہرے پر کیا اطمینان کیسا سکون اور کیسا تابانی ہر وقت حضرت والا کے چہرے مبارک میں رہتی تھی ایک دن بار حلدر زلزلہ آیا لاہور میں لاہور خان پان میں حضرت کے ساتھ سفر ہوا تھا تو وہاں دن میں کوئی دس بجے تو قریب ہوگا ایسے زمین ہلنے لگی اور آواز آنے لگی اور سب سب کو ڈر لگا لیکن حضرت گھر والا کہ ہم نے دیکھا ایک بالکل اطمینان سے کوئی بات ہی نہیں سے ایسے بیٹھے تھے پھر حضرت کی برکت سے تمام حالیہ مجلس بھی آرام سے بیٹھ گئے اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نقصان بھی نہیں ایسے ہی بڑے بڑے ذرا کے ذرا یا ان کے بیٹے بڑی بڑی شخصیتیں حضرت کی زیارت کو آتی تھی حضرت والا کی کیا جلال کی کیا کیفیت ہوتی حالانکہ حضرت والا کی شخصیت ذات مبارک انتہائی جمالی تھی جمال ہی جمال تھا محبت ہی محبت تھی لیکن جب کوئی ایسا دنیا دار اکڑفوں والا آتا تھا تو حضرت کا جلال دیکھنے کے قابل تھا نہ لالچ دے سکیں ہر کس تجھے سکھوں کی جھنکاریں اٹاری ایک شاعر تھے انہوں نے سنایا حضرت تھانوی کے لیے وہ اشاک تھے انہوں نے یہی ہمارے حضرت کی شان سارے اللہ عالم شان پھر نہ لالچ دے سکی تجھے سکھوں کی جھنکاریں تیرے دستے توکل میں اس استغنا کی تلوار مجال ہے جو اللہ کے سوا کسی پہ نظر ہو کے ہمیں مال دے گا یا پیسہ دے گا تو ہمارے خان خاص جائے گی یا کوئی بڑی شخصیت ہمارے ہم سے بیت ہو جائے گی تو ہمارے ہم چمک جائیں گے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناطے تھے ماشاء اللہ تو محبت کے عشق و محبت کے مجسم عشق و محبت ہی تھے حضرت صاحب سے وہ ایسی مثال تو ہمارے خیر ہمارے لیے ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کیا شان تھی ان جیسی مثال تو ہمیں ہمیں نہیں ملتی لیکن یہ کہ وہ خواجہ صاحب جو ہے وہ کے منہ سے نکل گیا حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے حضرت نے فرمایا تھا کہ اتنے بڑے عالم تھے کہ پورے شب چوسط اوسط میں ان کا غمغلہ تھا عربی زبان کے اتنے ماہر تھے کہ عرب ممالک میں ان کا ان کا وہ تھا غمغلہ اور جب وہ حضرت خانوی سے بیت ہوئے تو فاض صاحب اس کے منہ سے نکل گیا کہ اب تو خان خاتانہ بہت چمک جائے گی تو حضرت خانوی اتنا سب ناراض ہوئے فرمایا فاض صاحب آپ نے مجھے پہچانا دیا تو انہوں نے فرمایا تھا نہ لالچ دے سکی ہر سکھوں کی جانکاری تیرے دستے تو میں جس انہوں کی کروا ہے جلال قیصری بخشا جمال خان کا کو کیا بات ہے جلال قیصری بخشا جمال خان کا کو سکھائے فقر کے آداب بادشاہی یہاں اکڑ فو نہیں ہے جو اکڑ فو لے کے آئے گا اس کو جلال ملے گا ایسا جلال کے تھر تھر کاٹنے لگتے تھے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا نے فرمایا حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نواب صاحب جو ہے ویسے تھر تھر کاٹتے تھے حالانکہ حضرت پھول پوری کیسے سادہ لباس میں رہتے تھے نے فرمایا لونگی اور سادہ سا کرتا اور اس کے بٹن بھی کھلے رہتے تھے اور ٹوپی اور بکھرے ہوئے بال ایسے ہولیے میں حضرت رہتے تھے حضرت کو اپنا ہوش ہی نہیں تھا لیکن شریعت کا ہوش تھا شریعت کی ایک ایک بال ایک ایک باریکی کا حضرت کو ہوش تھا تو مگر بڑے بڑے لوگ حضرت کے پاس آتے تھے جو تھر تھر کا دنیا دار جو تھے وہ تھر تھر کام تھے اور جو جو محبت سے اور عاجزی سے آتے تھے ان کو وہاں جمال ملتا تھا محبت ملتی تھی تو کیا ہے کہ جلال قیصری بخشا جمال خان کا حقیقت میں خانقاہ تو محبت ہی کا نام ہے اہل دل کے دل سے نکلے آ آ بس وہی اختر ہے اصلی خان کا یہاں تو آ ہے عاجزی ہے فنائیت ہے مٹانا ہے یہاں کہاں اکڑفوں چلتی ہے اکڑفوں لے کے آؤ گے تو تم کو ڈبل اکڑفوں ملے گی تم سے تم سوا سے یہاں کیا ہے بس اللہ والوں سے اللہ والے خود تو بنا رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہے بس ان پہ ڈل جائیں جو اکڑفوں لے کے آتا ہے اس کو جلال ملتا ہے جو محبت اور آزندی سے نیاز سے نیاز مندی سے آتا ہے وہ اس کو یہاں جمال ملتا ہے محبت ملتی ہے جلال قیصری بخشا جمال خان قاہی کو سکھائے فخر کے آداب تو نے بادشاہی حضرت مرزا مذہب جانے جانا محبت اللہ علیہ کبھی حضرت والا سے واقعہ سنائی کہ ایک دفعہ بادشاہ آیا اور اس نے جو ہے وہ اپنے نوکر کے ساتھ آیا اور اس نے پانی نوکر سے مانگا نوکر نے سرائی سے پانی لا کر بادشاہ کو دیا اور جب واپس وہ کٹورا یا پیالہ تھا اس کو سرائی پہ ٹیڑھا رکھ دیا تو ان کے درد ہو گیا بہت ہی لطیف المزاج تھے مرزا مظہر جانے جانا بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تو اتنے نازک مزاج تھے لطیف المزاج حضرت فرماتے تھے کہ اگر رضائی اڑی اور اس میں ٹانکا ٹیڑھا ہو گیا ذرا سا بھی ٹانکا ان کو ٹیڑھا نظر آیا ان ساری رات نیند نہیں آئی ٹانکا ٹیڑھا کہیں چار پائی ٹیڑھی پڑی دیکھ لی بس سر ہو جاتا جب ان کو شہادت نصیب ہوئی تھی جب گولی لگی تو انہوں نے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے تکلیف کا ہونے کا تکلیف تو کوئی اتنی خاص نہیں ہے بارود کی بدبو سے میرے سر نکل گئے ایسے نازک مزاج تھے تو اس نے نوکر نے پیالہ ٹیڑھا رکھ دیا کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ کی خدمت کے لیے کوئی میں آپ کو کوئی خدمت کار دینا چاہتا ہوں تو انہیں کہ بس اپنے خدمت کار اپنے پاس ہی رکھو ہمیں نہیں چاہیے جس کو پیالہ صحیح سے رکھنا نہ آتا ہوں تو اس کو میں کیا لے کر کروں گا میرے سر میں درد سے نہ وہ سے بادشاہ کو پکڑ دیا اور بادشاہ پھر تم دبا کے بھاگ بھی جاتے ان پر اللہ والوں پر اللہ کی حیبت ہوتی اللہ تعالیٰ حیبت ڈال دیتے اتنی دیر سے کیوں آئے بھائی پہلے کیوں نہیں پہنچے ارے چھوڑو یار چلو خیر کیوں نہیں تیار ہوتے بھائی تم لوگ ہمارے دوست سے محروم دیتے تھے ہم لوگ ہم ان کو یاد کر رہے تھے اچھا خیر یہ حضرت حکیم علومت الملت مولانا شفلی علی صاحب خانوی کو جب خطوط آتے کہ اگر آپ کانگریس میں شامل نہ ہوئے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے تو حضرت حکیم علومت ایسے خطوط کو پڑھ کر پھاڑ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ حفاظت کے لیے کافی ہے اس زمانے اس زمانے میں دو مزدور خانقاہ تھانہ بھون میں حضرت کے پہرے پر آ گئے کوئی ان کو جانتا بھی نہ تھا وہ تھانہ بھون کے نہیں تھے ایک مزدور کی ڈیوٹی ختم ہوتی تو دوسرا مزدور آ کر بیٹھ جاتا ایک دن بعض علماء نے کہا کہ حضرت یہ مزدور یہاں پہلے نہیں تھے جب سے آپ کے قتل کے خطوط آ رہے ہیں تب سے یہاں نظر آ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں آپ کسی دن ان سے مل لیجیے <laughs> حضرت نے فرمایا کہ جس کی نظر جالب پر ہوتی ہے وہ مجذوب سے نہیں ملتا واہ واہ واہ واہ ایسا قصہ بھی سنایا تھا وہ کتاب میں حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت خضر علیہ السلام حضرت سلطان ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے توجہ بھی کی ان کا کام اللہ کی محبت میں آ کرنا اللہ اللہ کرنا تو جب انہوں نے توجہ نہیں کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا آپ مجھے پہچانے میں کہا آپ کون کہ میں خضر ہوں تو اچھا ہوں گے بھائی مجھے مجھے آپ سے کیا کام میرا کام تو اللہ تعالیٰ سے قصہ اس میں لکھا ہوا تھا دہلی کا کہ ایک سال کو جو ہے وہ تلاش ہوئی حضرت خضر علیہ السلام کی کہ وہ کسی طرح مجھے مل جائے تو ان سے دعا کراؤں میری فقر و تندستی وغیرہ دور ہو جائے اور میرا حال اچھا ہو جائے دعا کر سنا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں تو ایک دن اچانک وہ مل گئے اب وہ تو جو جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا توکل نہیں ہوتا وہ بیچارے دور تھے اور نہ ہمارے بزرگ کو کسی نے لکھا کہ کیا حضرت فضر علیہ السلام زندہ ہے تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ملاقات ہوئی تو آپ کو بتا دوں گا تو خیر وہ اس نے یہ سوچا اس نے کہا ٹھیک ہے اب وہ حضرت فضر علیہ السلام اس کو ایک دن مل گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مجھے دعا کر دیں میرے لیے کہ میرا جو ہے کوئی حال اچھا ہو جائے اور مجھے دنیا میں کوئی پریشانی نہ ہو میری زندگی میں مجھے کوئی پریشانی تنگی فکر کچھ نہ آئے یہ آپ دعا کر دیں تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو دعا خلاف فطرت ہے تو خلاف فطرت دعا میں نہیں کر سکتا تو ہاں یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ دیوی ہے یا کہیں بھی کوئی شخص ایسا تلاش کرو کہ تمہیں جو سمجھ میں آئے کہ یہ بہت ایشو میں آرام سے ہے تو میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جیسا کر دیں تو ٹھیک ہے اچھا ہے اور انہوں نے کہا میں چھ مہینے کے بعد پھر آؤں گا اتنے عرصے میں تم تلاش کر لو کہ تم کس جیسا ہونا چاہتے ہو میں وہ یہ دعا کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے اب وہ ڈھونڈتے پھرے بہت سے لوگوں کو دیکھا بڑے بڑے سیٹوں کو دیکھا کبھی خیال ہوا اس کی طرح ہو جائیں کبھی خیال ہوا اس کی طرح ہو جائیں لیکن ہر ایک کے حال میں کچھ نہ کچھ پریشانی ان کو معلوم ہو گئی کہ اس لیے حالات سے پریشان ہے کس وجہ سے پریشان ہے کوئی دکھ ہے کوئی بیماری ہے پھر ڈھونڈتے ہوئے بہت ہی بڑے باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک رئیس ہے اور وہ بہت دولت مند اور بڑے خادم اور نوکر سب اس کے نوکر پر چاہ کر اور وہ سنار کا کام کرتا ہے اور بیٹھے بیٹھے جو ہے اس کے لوگ کھاتے مار کے بتا رہے ہیں اتنا نفع ہو گیا اور اتنا نفع ہو گیا اس کو کوئی کام نہیں ہے اور سینکڑوں جو ہے خادم بھی ہیں اور بڑا باغ بھی ہے بڑی کوٹھی بھی ہے اور یہ سب کچھ اس نے سوچا کہ ضرور بس یہ یہ میری منزل مل گئی اور اس جیسا میں کہوں گا کہ اس جیسا مجھے بنا دیجیے دعا کر دیجیے کہ اس جیسا ہو جاؤں پھر چلتے چلتے خیال آیا کہ لاؤ اتنے لوگوں سے ملا ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پریشانی تھی تو ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیا تن تو وہ پہنچے ان کے پاس رئی صاحب کے ساتھ پاس اور ان سے کہا کہ بھیا ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جیسے شخص تلاش کرو تو مجھے آپ سے بڑھ کے آرام اور ایشو عشرت میں کوئی نظر نہیں آیا تو میں ان سے یہ دعا کرانے جا رہا ہوں کہ آپ جیسا اللہ میں مجھے کر دیں یہ بھائی خدا کے لیے پہلے میری بات سن لو اس کے بعد تم فیصلہ کرنا ابھی جلدی مت کرو اچھا سنائی کیا بات انہوں نے بتایا کہ بھائی میرا قصہ یہ ہے میرے ظاہری حال سے دھوکہ مت کھاؤ میرا قصہ یہ ہے کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اس سے عشق ہو گیا تو اس سے میں نے نکاح کر لیا نکاح کرنے کے بعد جو ہے وہ اتنی سب بیمار ہو گئی کہ وہ جان کے لالے پڑ گئے جب بالکل ہی مرنے کے قریب ہو گئی تو اس نے کہا کہ مجھے اس سے بہت عشق و محبت تھا اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو تم جو ہے وہ میرے بعد تو تم پھر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لو گے انہوں نے کہا نہیں میں تمہارے تم پہ ہی مرتا ہوں اور تمہارے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گا میں تو سچی محبت کرتا ہوں یہ وہ تو انہوں نے کہا نہیں سارے مرد ایسے ہی کہتے ہیں بعد میں پھر شادی کر لیتے ہیں تو نے کہا نہیں پھر بھی وہ کہتی رہی کہ نہیں سب مرد ایسے ہی کہتے ہیں تو انہوں نے جوش میں آ کے اپنا جو ذریعہ تھا ذریعہ اولاد اسی کو کاٹ ڈالا اس کی یہ دنیا کی محبت اور کی محبت عجیب تھی اندھی اندھی ہوتی ہے تو نے وہ ذریعہ ہی کاٹ دیا تاکہ اس کو یقین آ جائے اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ عورت اچھی ہو گئی اللہ نے اس کو زندگی دے دی اور زندگی دینے کے بعد اب جو ہے ان کے پاس تو کچھ رہا نہیں اور عورت کی فکری ضرورت جاگنے لگی تو کہا بتایا انہوں نے کہ دیکھو یہ جتنے نوکر چاکر چا کر یہ میرے نوکر نہیں ہیں اس عورت کی اولاد میں یہ بھی کا انجام تو پھر انہوں نے توبہ کی اور جب حضرت خضر علیہ السلام ملے تو ان سے کہا بس آپ یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا لیں دنیا سے ایمان سلامت لے کے جاؤں یہ ہے دنیا جو ہے یہ تو ہے ہی میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا غم کا گھر ہے تبھی تو جنت میں جب جائے گا انشاءاللہ تبھی تو کہے گا الحمد للہ لگی الحبا سک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے تمام دکھ اور تکلیف کو دور کر دیا تو اس دنیا میں رہتے ہوئے مشقتوں سے غم سے مجادات سے گھبرانا نہیں چاہیے آفیت مانگنی چاہیے اللہ سے دم آفیت مانگے لیکن مشقت ہی نہ اٹھائی اللہ کے راستے میں مجاہدہ ہی نہ اٹھایا تو کیا کیا مزہ ہے لطف جنت کا تڑپنے میں جس سے ملتا نہ کیا بات ہے مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو وہ کسی کا ہو تو ہو پر تیرا جس میں نہیں ارے کیا بات ہے ارے اللہ جس حال میں رکھے خوش رہو اور وہی والا شیر کیا ہے جو میں بھول جاتا ہوں <laughs> ابھی اس رات سے واقف نہیں ہے ہائے پرواز سناؤ بھائی کمالے عشق تو مر مر کے جینا ہے اپنا مر جانا بھائی ارے تڑپو اللہ کے راستے میں تب تو پتہ چلے گا کہ محبت ہے تڑپے ہی نہیں تو محبت کیسے پتہ چلے گی تڑپو کچھ دکھاؤ اپنی تڑپ دکھاؤ دکھ ہے تو کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا میرے مرشد محبوب سے کسی نے پوچھا رحمت اللہ علیہ کی حضرت کیسا دلا حضرت نے بتایا جی جی کے مر رہا ہوں مر مر کے جی رہا یہ تو ہے زندگی اور ورنہ کیا بیکار زندگی ہے ارے اللہ کے راستے میں کچھ تڑپو تو صحیح ہے کچھ تو اپنا کیا دکھائیں گے کل کو حضرت نے کیا فرمایا کہ شار میں میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں تیرے حضور میں آپ کی نہ لایا ہوں تیری رضا کا ہے بس خوف جستجو اس میں میری ہزار تمنا کا ہے لگو اس میں یہ یہ تو کل کل خون شہادت میں لکھڑا یہ جسم ہونے ورنہ کیا لے کیا فائدہ یہ کوئی زندگی ہے ارے کچھ تڑپو کچھ دکھاؤ تڑپ دکھاؤ کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا ابھی اس راز سے واقف نہیں ہے ہائے پروان اچھا تو حضرت نے فرمایا کہ چنانچہ حضرت ایک دن بھی ان مجلوبوں سے نہیں ملے لہذا مجلوبوں کی تلاش اور ملاقات کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا حضرت فرماتے تھے ہاں یہ لکھا ہے آگے حکیم علومت فرماتے ہیں کہ مجلوب وہی کرتا ہے جو جو اس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے خلاف وہ دعا بھی نہیں کر سکتا مثلا اگر تکوینی طور پر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس وقت اللہ کی مرضی کفار کو غلبہ دینے کی ہے تو وہ اللہ سے دعا بھی نہیں کرے گا کہ یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما حضرت نہیں یہی کہے گا کہ کفار کو دے دیتے کیا علوم تھے ہمارے بزرگوں کے ماشاء اللہ الحمد للہ اگر ان کو تکمی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس کی وقت اللہ کی مرضی کفار کو غلبہ دینے کی ہے تو وہ اللہ سے دعا بھی نہیں کرے گا کہ یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور صالح قطب الرشاد جو دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے مفید ہیں ان سے دعا کرائیے مجذوب تو جس ڈیوٹی پر ہے اس کے منہ سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں اور خود کو الرشاد کی دعاؤں سے قسمتیں بدل جاتی ہیں سنا آپ نے فطب ہاں، الرشاد کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی قسمتیں بدل دیتے ہیں اللہ ہم کو چمکا دے میرے اللہ اپنا بنا دے اپنی مجھ سے پتب ارشاد کی دعاؤں سے قسمتیں بدل جاتی ہیں یہ سور خزا کو اس نے خزا سے تبدیل کرا سکتے ہیں کیونکہ وہ عارف ہو گئے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں ہے لا القضاء الا الدعاء دعا کی برکت سے اللہ تعالی اپنا فیصلہ تبدیل فرما دیتے ہیں اور دوسری حدیث پاک میں ہے اللہ انی اعوذ بکا من جہد البلائی و درک الشقائی و شما العطا اس حدیث کی شرح دیکھیے وہ لالی قاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اگر اللہ اپنی قضا یعنی اپنے فیصلے کو نہ بدلتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ سکھاتے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قضا مخلوق نہیں بدل سکتی لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنی قضا اور اپنے فیصلے کو بدل سکتا ہے مولانا رومی نے مذہبی میں اس حدیث کی شرح یوں کی ہے کہ اے خدا آپ کی قضا آپ پر حاکم نہیں ہو سکتی یعنی آپ کا فیصلہ آپ پر حکومت کیسے کر سکتا ہے کیونکہ اگر اللہ اپنے فیصلے کو نہ بدل سکتا تو پھر اللہ اللہ کہاں رہتا وہ اپنے فیصلے کا محکوم ہو جاتا بس اے اللہ آپ کا فیصلہ آپ کا محکوم ہے آپ اپنے فیصلے پر حاکم ہیں لہذا سوئے فضا کو حسن قضا سے بدل دیجیے کبھی کبھی یہ دعا کر لیا کیجیے کہ اے اللہ اگر میرا خاتمہ میری شامت اعمال سے آپ نے خراب لکھا ہے اور مجھ کو جہنم میں لکھ دیا ہے تو اپنے اس فیصلے کو اس سور قضا کو اس سور قضا کو حسن قضا سے بدل دیجیے اللہ سے مانگیے انشاءاللہ وہ اس فیصلے کو بدل کر جنتی لکھ دیں گے اپنی تبدیل اسی زندگی میں بدلوا لیجیے دعا کیجیے اللہ سے کہیے کہ اے اللہ اگر مستقبل میں مجھ پر خالی گرنا ہے لکوا گرنا ہے کینسر میں مبتلا ہونا ہے کینسر میں مبتلا ہونا مقدر ہے یا گردے بیکار ہونا ہے جتنی بھی سوئے قضا ہے میرے لیے یا میرے گھر والوں کے لیے میرے دوستوں کے لیے تو اے اللہ جملہ سوئے قضا کو اس نے قضا سے بدل دیجیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے گھر والے بھی اور دوست اخبار بھی سب خیریت سے رہیں گے اللہ میاں سے رونے کا اور دعاؤں کا معمول بنائیے کتنی بڑی دعا ہے کہ اے اللہ اگر میری شامت عمل سے آپ نے میرے لیے شکاوت بد بختی خاتمہ اور جہنم لکھا ہے تو اس سوئے قضا کو اپنی رحمت سے حسن قضا سے بدل دیجیے کیونکہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا اگر آپ اپنا فیصلہ نہ بدلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیوں سکھاتے اور مولانا رومی کا یہ جملہ ضرور یاد کر لیجئے کہ اے خدا آپ کی قضا یعنی آپ کے فیصلے کو آپ پر حکومت کا اختیار نہیں ہے آپ اپنی قضا پر حاکم ہیں لہذا اپنی سو قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجیے دعا کر لیجیے کہ اللہ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ والا بنا دے اور صلی اللہ علیہ نبی کریم ربنا تقبل منا انك انت السميع کا متصر ماشاء اللہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا شکر تعالیٰ قبول جمعے کے بعض مصنون اعمال کا اہتمام کرتے رہیں جس جس سنت کا تحمل ہو جمعے کے دن ضرور شریف کی کثرت بھی بہت ہی بہترین عمل ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر شریف میں کثرت کیا تو اور ضرور شریف بڑی عجیب عبادت ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد محبوب فرمایا کرتے تھے کہ اس میں دو لڈو ہیں تو ایک اللہ کے نام کا لڈو اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لڈو اس میں اللہ کا نام بھی اور نبی کا نام بھی دو دو مزے اس کے اندر ہیں اور دو کریم کے درمیان ہماری کشتی ہو جاتی سب شکر کے مائیں میاں تو کریم رب تو کریمی اور رسول تو کریم اللہ آپ بھی کریم آپ کا رسول بھی کریم سب شکر کے میں میانے تو کریم سو سو سو بار دوڑنا شکر ہے کہ ہم دو ہماری کشتی دو کریموں کے درمیان اور اس کے اور فضائل بھی بے شمار ہیں لیکن اس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خوب ترقی ہوتی ہے اس لیے درود شریف کی کثرت بشرط تحمل یہ یاد رکھیے کہ اتنا پڑھیں جتنا تحمل ہو اور بتاتا رہتا ہوں کہ جو جس کا معمول سو روزانہ پڑھنے کا ایک تصویر ہے تو اس کو اگر وہ ایک سو تینتیس بھی کر لے گا تو وہ کرسٹ میں شمار ہو جائے گا ان شاء اللہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ کرے جس سے دماغ کو تحمل نہ ہو اور ایسے ہی جو ہے سورہ کہا جس کو تحمل ہو وہ پڑھ لیا کرے جس کو تلاوت مضبوط ہو جیسے حافظ صاحب بیٹھے ہیں حفاظ کرا ماشاء اللہ ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے تو اس کا اہتمام کر لیا کریں جمعے کے دن اور جمعے کے دن جو ہے اثر سے مغرب کے درمیان یہ ویسے تو جمعے کا پورا کے پورا دن مبارک ہے جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے اور جمعے کی مغرب تک بہت ہی مبارک وقت ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن آپ نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ خاص اہتمام اثر سے مغرب کے درمیان جمعے کے دن کرتے تھے اور دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہے تو اس وقت جو ہے لغویات میں اگر کوئی آدمی کوئی اپنی روزی کے لیے بیٹھا ہے تو اس کی عبادت وہی ہے تھوڑی سی مختصر دعا کر لے اور اگر کوئی فارغ ہے تو اس کو چاہیے کہ بھائی اپنا زیادہ وقت جو ہے مسجد میں یا گھر ہی کچھ دیر شریف پڑھ لے پھر دعا کر لے دنیا بھی مانگ لے اس میں دنیا مانگنا منع نہیں ہے لیکن دنیا وہ مانگے کہ جو اللہ سے غافل نہ کرے بس اللہ دنیا بھی خوب دے آخر بھی خوب دے اور جو بھی حاجات ہوں کسی نے دعا کی فرمائش کی ہو وہ بھی اس میں مانگ لیں اور دوسرے یہ کہ اپنے جسم کی صفائی ناخن بال غیر ضروری بال وغیرہ اس کی صفائی کا اہتمام اور داڑھی کو سنت سنت کے مطابق مزین کرنا ہمارے مولانا شاہ عبد المدین صاحب دان کرتا ہیں داڑھی کی تزئین کرنا داڑھی کو مزین کرنا یہ بھی اور پونچھوں کو بالکل برابر کر لینا اور خوشبو وغیرہ لگانا اور غسل کرنا تو ہے ہی موقع ہے غسل کر لے جمنے کے دن اور مسجد جلد جانا مسجد پیدل جانا اور امام کے قریب بیٹھنا اور خطبے کو غور سے سننا اور کوئی لاگو بات نہ کرنا ان چھ اعمال کے اوپر تو بہت زبردست فضیلت ہے کہ ہر ہر قدم پر ایک سال کے نفل روزے اور ایک سال کے نماز نمازوں کا ثواب حدیث پاک میں آتا ہے کچھ اس طرح سے یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے تو ان چیزوں کو گنوانا نہیں چاہیے یہ اصل کمائی یہی ہے اگر کسی کو وزر ہے تو وہ تو دوسری بات ہے جب پریشانی پریشان نہیں ہونا چاہیے لیکن جو جو کر سکے ان کا اہتمام ان کو چھوڑے نہیں چھوڑنا جو ہے فارغ رہتے ہوئے ان چیزوں کو اہتمام نہ کرنا یہ مسئلہ ہے اور یہ فسارے کا سودا ہے تو چیزوں کا اہتمام کریں اچھے اور صاف کپڑے پہننا یہ سب چیزیں سنت کے اندر ہیں اور سنتوں کا خوب اہتمام کریں بہت سی سنتیں تو اتنی ہیں بالکل اس میں کوئی مشقت ہی نہیں ہے بھائی زندگی تو گزارنی ہے جیسے حضرت فرماتے ہوئے دیکھو اب جیسے مسواک کی سنت ہے اس میں کتنے زبردست فائدے ہیں کہ مسواک کی سنت تو کلمہ یاد دلاتی ہے مرتے وقت اس نے فاطمہ کی بشارت پھر اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے مسواک کی جو عادت رکھتا ہے روح آسانی سے نکلتی ہے اور جو ہے کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے اور دنیا کے فائدے خود بخود آ جاتے ہیں منہ کی صفائی ہے جراثیم ہیں اور بہت کچھ ہے اس کے اندر اور سب سے بڑا انعام جو ہے وہ یہی ہے کہ کل ان کم تم تو پکول اللہ ختبی اللہ ہر ہر سنت پر اللہ کی محبت میں ترقی ہونا ضروری ہے ضروری کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کتنی آسان بات ہے سنتوں کا اہتمام یہ جوتیاں پہنی ہیں تو بھائی ہے اچھل کے تو دونوں جوتی میں نہیں ڈال سکتے پھر پھر جاؤ گے یا تو بایاں ڈالو گے پہلے یا دایاں تو دایاں پہلے ڈال لو سنت کے مطابق ہو گیا ایسے ہی کتا پہننا ہے پہلے دایاں ہاتھ کتے کے آستین میں ڈالو پھر بایاں ڈالو پھر درمیان میں سے یہ سنت ہو گیا ایسے ہی پانی پینے کی سنتیں ہیں سونے کی سنتیں ہیں یہ جو سنتوں کی کتاب ہے ہمارے حضرت کی تعلیف کرتا بہت ہی آسان اور سادہ اور چوبیس گھنٹے کے درمیان جو ہماری سنتیں بیت الخلاء کی سنتیں اور دوسرے آداب سب اس میں لکھے ہوئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں اس کو بار بار پڑھتے رہیں تکرار کرتے رہیں گھر والوں کے ساتھ مل کے ان شاء اللہ تعالیٰ تکرار کرتے رہیں گے تو ان شاء اللہ غفلت بھی نہیں ہوگی فوراً یاد آ جائے گی سننا بس اللہ تعالیٰ کو بولا بنا بول رہا ہے تسلیم آتاف صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ